اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے دیا حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا و برتر ہے